قرآن ایک عظیم معجزہ تمام مسلمان یہ جانتے ہیں کہ قرآن قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے آنے والا ایک عظیم معجزہ ہے مگر یہ حقیقت بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس معجزے میں وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے یہ تمام سابقہ معجزوں پر سبقت لے گیا ہے بعض اہل علم کا خیال ہے کہ قرآن کا اعجاز اس کے اسلوب بیاں اور بلاغت میں ہے اور قرآن نے اس کا چیلنج بھی دیا ہے کبھی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ہر زماں و مکان کے لیے موزوں و مناسب ہے اس لیے معجزہ ہے قرآن کریم کے یہ سب وجوہ اعجاز ہیں مگر قرآن کریم کا سب سے بڑا اعجاز اس کی انسانوں کو تبدیل کر دینے کی انقلابی صلاحیت ہے ہر انسان کو بدل ڈالنا تاکہ وہ ایک نئی قسم کا انسان بن جائے اللہ کی معرفت رکھنے والا عبادت گزار اپنے تمام امور و حالات میں اللہ کی داد کرنے والا